الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ والسلام عليك يا رسول الله الله وعلى يا حبيب والسلام عليك يا نبي الله وعلى اللہ علی يا نور الله محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اولن درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیے حضرت سیدنا ابو اماما رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خسال پے کرے حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال محبوب رب الجلال بی بی آمنہ کے لال عز جل و وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا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 کی کثرت کرنی چاہیے کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن پڑھے جانے والے درود پاک آپ علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں دوسرا یہ کہ قیامت کی جو ہول ناکیاں ہیں اور قیامت کی تنگیاں ہیں ان سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے اور سختیوں اور تنگیوں سے دور رہنے کا اور آسائشوں کے قریب اور آپ علیہ السلاۃ والسلام کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی کثرت کی جائے کہ درود پاک جو زیادہ پڑے گا وہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کے زیادہ قریب ہوگا اور جو جتنا میرے آقا علیہ السلاۃ والسلام کے قریب ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اس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 سلسلہ مدنی چینل کے تمام ناظرین کے لیے اور ناظرات کے لیے انشاءاللہ اللہ مفید ہوگا اس سلسلے کو اول تاخیر دیکھیے انشاء اللہ سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول آپ چن سکیں گے خواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے مومن کے لیے ایک تحفہ ہے مگر ہر خواب تحفہ نہیں ہے یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو کسی بات پر مطلع فرمانا چاہتا ہے تنبیہ کرنا چاہتا ہے تو خواب دکھاتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کبھی اسے یہ خیال آتا ہے جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے چار پانچ دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد اس نے ایک چیز دیکھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا پھر وہ غور کرتا ہے کہ یہ حادثہ تو میں ایک ہفتے پہلے خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں حالانکہ خواب دیکھنے کے بعد وہ بھول چکا ہوتا ہے ایک ہفتے کے بعد وہی شے حقیقت میں اس کے سامنے موجود ہوتی ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے خواب دکھایا آنے والے واقعے پر اسے مطلع کیا گیا مگر کسی برے فیل کی وجہ سے کسی غلط فیل کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے اسے خواب بھلا دیا گیا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ضرور ہے مگر گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خواب بھلا دیے جاتے ہیں ایسا ہمارا سامنا ہوتا ہے ایسے اسلامی بھائی ملتے ہیں جو یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز تو میں پہلے خواب میں دیکھ چکا ہوں مثلا وہ کسی کے گھر دعوت میں گیا اس نے گھر دیکھا اب وہ دیکھنے کے بعد اس کے یہ کمنٹس ہیں اس کے یہ تاثرات ہیں کہ یہ گھر میں نے پہلے کہیں خواب میں دیکھا ہے اور یہ جو کچھ میرے ساتھ یہاں آج دعوت میں یا اس گھر میں ہوا یہ سب کچھ تو میں خواب میں دیکھ چکا ہوں دراصل اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اسے خواب میں تو دکھائی مگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ خواب اسے بھلا دیا گیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو خواب دکھایا جاتا ہے آئندہ والی باتوں پر مطلع کرنے کے لیے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو خواب آپ دیکھیں بیائی نہیں وہی چند دنوں کے بعد ایسا حقیقت ہو جائے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہو تو پھر علم تعبیر کا کوئی فائدہ ہی نہ رہے کہ جو آپ دیکھیں ایک ہفتے بعد ایک مہینے بعد ایک سال بعد وہی چیز جب ظاہر ہو جائے تو پھر علم تعبیر کا کیا فائدہ ہوا علم تعبیر کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ آپ کچھ اور دیکھتے ہیں مگر علم تعبیر یہ بیان کرتا ہے کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے آپ نے خواب دیکھا آپ اسے نہیں سمجھ سکے مثلا کسی نے دیکھا وہ وضو کر رہا ہے اب وضو تو ہر نماز کے لیے کیا جاتا ہے اب وضو کرنے والے خواب کا کیا مطلب ہوگا یہ علماء معبرین بیان کریں گے یہ علم تعبیر کے ذریعے پتا چلے گا کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھنے کا کیا مطلب ہے یہ علم تعبیر کے ذریعے بیان کیا جائے گا اسی طرح کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے دانت گر گئے اب حقیقت میں اس کے دانت نہیں گریں گے مگر اس خواب کا مطلب کیا ہے یہ علم تعبیر کے ذریعے پتہ چلتا ہے تو اگر آپ نے اس قسم کا یا کسی بھی قسم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 سے میری اہلیہ کو ہے نا وہ خواب میں اس کے دانت جڑتے ہیں بار بار بار بار ہوتا ہے اس کو بار بار خواب میں آتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے جی ارشاد احمد بھائی انڈیا سے آپ نے ہمیں کال کی اور اپنے بچوں کی امی کا خواب بیان کیا دانت جھڑتے ہیں دانتوں کو گرنے کی مختلف تعبیریں ہیں یاد رکھیے کہ انسان کے منہ میں جو دانت ہیں خواب کی تعبیر علم تعبیر کے حوالے سے ہر دانت کی ایک الگ تعبیر ہے یہ دانت رشتے دار ہیں اوپر کا دانت گرتا ہے تو الگ تعبیر ہے نیچے کا دانت گرتا ہے تو الگ تعبیر ہے سیدھے ہاتھ والے دانت گرتے ہیں تو الگ تعبیر ہے بائیں ہاتھ والے گرتے ہیں تو الگ تعبیر ہے یہاں تک کہ بعض علماء محبرین نے ایک ایک دانت کو ایک ایک رشتے دار بتایا مثلا یہ دانت پھوپھی کی علامت ہے یہ دانت چاچا کی علامت ہے یہ دانت ماموں کی علامت ہے یہ دانت فلاں کی علامت ہے تو جو دانت گرتا ہے وہ عالم محبر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دانت کے گرنے کا مطلب یہ کہ آپ کے فلاں رشتے دار کو تکلیف پہنچے گی برائی پہنچے گی یا کوئی بھی معاملہ اس رشتے دار سے متعلقہ وہ بیان کیا جاتا ہے مگر اب آپ نے بیان کیا کہ آپ کی اہلیہ کے دانت بار بار جھڑ جاتے ہیں اب اس کی دو تعبیریں پانچ تعبیریں بیان کی گئی ہیں جن میں سے میں دو آپ کو بتانا چاہوں گا نمبر ایک تو یہ تعبیر سے پہلے ایک یہ بات ذہن میں رکھیں ایک چھوٹی سی حکایت سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ نے خواب دیکھا اور محبرین کو اپنے پاس جمع کیا کہ کون ہے جو میرے خواب کی تعبیر بتائے ایک محبر نے کہا کہ تیرے سارے اس تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے اے بادشاہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ایک ایک ایک ایک کر کے تمہارے سارے رشتے دار تمہاری نظروں کے سامنے مر جائیں گے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میرے ہی سامنے مجھے یہ کہتا ہے کہ تیری اولاد تیرے بچے تیرے رشتے دار تیرے ماں باپ ایک ایک کر کے سب کے سب تیرے سامنے مر جائیں گے اسے غصہ آیا اور غالباً اس نے اس معبر کو بڑی سزا دلوائی دوسرے محبر نے کیا تعبیر بیان کی اے بادشاہ سلامت آپ کی عمر اتنی لمبی ہوگی اتنی لمبی ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہ تمام رشتے داروں میں سب سے زیادہ آپ کی عمر لمبی ہوگی ظاہر ہے کہ جب سب سے زیادہ عمر لمبی ہوگی مطلب یہی ہے کہ آپ کے رشتے دار سب کے سب آپ کے سامنے فوت ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی باقی رہے گی اب دیکھا جائے تو دونوں محبرین نے بات ایک ہی بیان کی ایک نے یہ کہا کہ آپ کی زندگی میں سارے رشتے دار مر جائیں گے دوسرے نے کہا کہ آپ کی زندگی بہت لمبی ہوگی تو دوسرے معبر کی بات کو بادشاہ نے پسند کیا کہ الفاظ اچھے تھے اور الفاظ جو ہیں وہ تاثیر کا تیر ہوتے ہیں تو آپ کے خواب کی تعبیر بھی کچھ اسی طریقے سے کہ انشاءاللہ شاء اللہ جو آپ کے گھر والے ہیں ان کی زندگی لمبی ہوگی درازی عمر بالخیر کی انشاءاللہ شاء اللہ علامت ہے ویسے درازی عمر کی علامت ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں آپ کو ہم سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے درازی عمر کا مطلب ہے لمبی زندگی مگر لمبی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 اور جاتی ہیں آگے دو آدمیوں کو اور ایک سانپ ہے بہت بڑا ہاں ایک بہت بڑا سانپ ہے وہ عورت آواز دیتی ہیں تو دو جو آدمی نزدیک کھڑے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں سنائی دیتا میں ادھر سے باہر سے جاتا ہوں میں دیکھتا کہ کالا نانگ ہے بہت بڑا صاف جب میرے کو دیکھتے تھے اس کے خون ویشی ہو جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں خون ہو جاتا ہے جب میرے کو دیکھتے ہیں وہ میرے سے حملہ کرتے ہیں میں تین دفعہ اس کو چھوٹی لگاتے ہیں پھر مار جاتا ہے منیر احمد عرب شریف سے آپ نے کال کی خواب تو ذرا سا تفصیلی آپ نے بتایا مگر خلاصہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے ایک بڑا سانپ دیکھا ہے ایک بہت بڑا سانپ ہے اور ویشی سانپ ہے اس نے آپ کو ڈرایا آپ اس کو دیکھ کر ڈر گئے مگر بالآخر کیا ہوا کہ آپ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے کئی بار یہ خواب کی تعبیر اس طرح کے سانپ سے متعلقہ خواب کی تعبیر بیان کی جا چکی ہے کہ سانپ یہ دشمن کی علامت ہے بڑا سانپ بڑے دشمن کی علامت ہے اور وحشی سانپ یہ اجنبی دشمن کی علامت ہے تو دشمن ہے بڑا دشمن ہے اور وحشی دشمن ہے مگر چونکہ آپ سانپ کو مارنے میں کامیاب ہو گئے مطلب یہ کہ آپ دشمن پر غالب آ جائیں گے ان شاء دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا دشمن تھا ضرور تھا مگر چونکہ آپ خواب میں دشمن پر سانپ پر غالب آ چکے ہیں تو انشاءاللہ شاء حقیقت میں دشمن پر غالب آ جائیں گے غالب آنے کا مطلب یہ کہ دشمن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خیر اور عافیت نصیب فرمائے اگلی کال سنا دیجیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام سردار احمد ہے میں سعودی عرب کے شہر شاخہ میں رہتا ہوں تو میرا خواب ہے تو یہ اکثر خواب جو آتا ہے نا وہ میں یا یا یا رسول رسول رسول رسول اللہ اللہ اللہ اللہ میں گفتگو رہا ہوں اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کے علاوہ میں کبھی وضو کر رہا ہوتا ہوں کبھی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں کبھی پاؤں چلتا ہوں اس کا مہربانی کریں اور اس کا چاہیے تیسرا خواب سردار احمد بھائی عرب شریف سے انہوں نے ہمیں کال کی اور عرب شریف میں اس وقت غالباً دس سوا دس بج رہے ہوں گے اور یہ ایسا وقت ہے کہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ ہماری مدنی چینل کی اسکرین کے سامنے ہوں اور اپنا خواب بھی آپ نے سنا ہو اور تعبیر بھی انشاءاللہ شاء آپ سنیں گے آپ کے خواب میں تین چیزیں ایک تو یہ آپ نے خواب میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارا دوسرا یہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور کبھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ننگے پاؤں بھی چلتے ہیں سب سے پہلے یہ عرض کروں کہ خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا چاہے کسی نے بھی یہ خواب دیکھا ہو اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہو اور صحیح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھیں میں نے جو بات کہی صحیح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہو اس لیے کہ اگر غلط وضو کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر الگ ہے صحیح وضو کرتے ہوئے اگر اپنے آپ کو دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شخص غم زدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا غم دور فرما دے گا اگر خواب دیکھنے والا شخص مقروض ہے یا اس کے والد مقروض ہیں یا گھر میں کوئی مقروض ہے تو اس خواب کی برکت سے یا اس خواب کی وجہ سے اس کا قرض دور ہوگا قرض کے بارے گرا سے اسے چھٹکارا ملے گا اگر خواب دیکھنے والا شخص بیمار ہے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ وضو کر رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اسے بیماری سے شفا حاصل ہوگی ہر بیمار چاہتا ہے کہ اسے بیماری سے شفا حاصل ہو اور اگر خواب دیکھنے والا گناہ گار ہے گناہوں کی نحوست میں مبتلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں گناہوں سے رک جاؤں مگر کوشش کے باوجود رک نہیں پاتا اور خواب میں دیکھا کہ وضو کیا ہے تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا وہ گناہوں سے بچ کر توبہ کرنے میں کامیاب ہوگا اور ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور اگر ایسا شخص جس نے اپنے آپ کو وضو کرتے ہوئے خواب میں دیکھا اور وہ خوف لاحق رہتا ہے خوف میں مبتلا رہتا ہے ڈر جاتا ہے اندھیرے کمرے سے ڈر لگتا ہے قبرستان سے ڈر لگتا ہے بند کمرے سے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے بلی سے ڈر لگتا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ اس خواب کی وجہ سے اس خواب کی برکت سے اس کا خوف دور ہوگا اور وہ معمون ہو جائے گا خوف سے امان میں آ جائے گا تو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھنا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے اگر صحیح وضو کرتے ہوئے دیکھا جائے تو تو آپ نے اپنے آپ کو خواب میں وضو کرتے ہوئے دیکھا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھلائیاں نصیب کرے گا اس کے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے اور ان جو میں نے آپ کو جو باتیں بیان کی کہ اگر ایسا ہے تو ایسا ہوگا ایسا ہے تو ایسا ہوگا تو کسی بھی برائی میں اگر آپ مبتلا ہیں تو ان شاء اللہ اس خواب کی برکت سے وہ برائی دور ہو جائے گی دوسرا آپ نے بیان کیا کہ نماز پڑھتے ہیں تو صحیح نماز پڑھنا اور قبلے کی طرف منہ کر کے قبلہ رخ کر کے صحیح نماز پڑھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ نبی مکرم شاہ بنی آدم رسول مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے اور شریعت پر چلیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب مسلمانوں کو آقا علیہ سلاۃ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہم سب کو نصیب فرمائے کیونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے کیونکہ یہ وہ ماحول ہے کہ جس میں آقا علیہ سلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ سنتوں پر عمل کرتے رہنا استقامت پانا یہ اس ماحول میں رہتے ہوئے الحمد بہت آسان ہے تو آپ کے خواب میں اشارہ ہے کہ آپ آقا علیہ سلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں تو اور آپ کو مبارک ہو اور اگر آپ ماحول سے دور ہیں تو ماحول سے قریب ہو جائیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو سنتوں پر عمل کرنے میں مدد ملے گی یہ چٹائی پر سونا آقا علیہ سلاۃ السلام کی سنت مدنی ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتا ہے مٹی کے برتن میں کھانا مٹی کے برتن میں پینا اور کھانے کی سنتیں چلنے کی سنتیں بیٹھنے کی سنتیں سفر کی سنتیں اور امامہ باندھنے کی سنتیں لباس پہننے کی سنتیں الغرض اپنی معاشرتی زندگی کے ہر ہر لمحے اور ہر ہر پہلو میں سنتیں کیا ہیں اور سنتوں پر کس طرح عمل کیا جائے الحمد یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں نہ صرف بتاتا ہے بلکہ سکھاتا بھی ہے جی ہاں جو اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں پابندی کے ساتھ سفر کرتے ہیں اور مدنی انعامات مستقل اس کا رسالہ پر کرتے ہیں اور ہر مدنی ماہ کو نیا رسالہ جب مدنی ماہ مکمل ہو جاتا ہے پرانا رسالہ جمع کرا کے نیا رسالہ حاصل کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں ان کی زندگی میں عام لوگوں کی زندگی کے بنسبت بہت فرق ہوتا ہے سنتوں پر عمل کرنا یقیناً ان کے لیے آسان ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سنتوں پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے بہرحال گفتگو یہاں سے ہماری چلی تھی کہ آپ کے خواب کے تین حصے ہیں وضو نماز اور یا رسول اللہ کہنا وضو ہر حال میں بھلائی ہے نماز خواب میں پڑھنا آقا علیہ سلاۃ السلام کی سنتوں پر عمل کی بشارت ہے اور یا رسول اللہ کہنا سبحان اللہ عز و جل یہ تو بہت ہی پیارا نعرہ ہے یہ جنتیوں کا نعرہ ہے یا رسول اللہ تو اللہ تبارک و تعالی اس جملے کی برکت سے آپ کو آپ علیہ سلاۃ والسلام کی شفاعت اور آقا علیہ سلاۃ والسلام کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے بہرحال خواب میں یا رسول اللہ کہنا مبارک ہے دین کی سلامتی کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب حق پر استقامت اور سلامتی نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام ناظم ہے اور میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں میں گیا تھا عمرے کے لیے مدینہ شریف اور وہاں میں رات کو سویا تھا وہاں میں نے خواب دیکھا ہے کہ سوئے تھے ایک میں کہیں پانی میں بیٹھا ہوں پانی چھوٹا چھوٹا ہے اسے میں نے ہاتھ ڈالا ہے کوئی چیز پکڑنے کے لیے اور پانی میں جب ہاتھ ڈالا ہے تو میرے ہاتھ میں سانپ لگ گیا ہے اسے مجھے کاٹا ہے اور میرے ہاتھ میں لپیٹ لپٹ گیا ہے وہ اور یہ میں نے اتنے میں ہاتھ چھڑکا ہے ایک دفعہ ہاتھ کو اور وہ سانپ میرے ہاتھ سے اتر گیا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی ہے یہ میرا خواب ہے پلیز آپ اس کی تعبیر بتا ناظم آپ نے عرب شریف سے ہمیں کال کی اور آپ نے عمرے پر جا کر ایک خواب دیکھا جس خواب کا ہم سے آپ نے تذکرہ کیا آپ نے بھی سانپ دیکھا پانی میں ہاتھ ڈالا سانپ لپٹ گیا اور بالآخر سانپ چھوٹ گیا پھر آنکھ کھل گئی نہ سانپ نے تکلیف پہنچائی اور نہ ہی آپ سانپ کو مارنے میں کامیاب ہوئے بہرحال آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر سانپ نے ڈس لیا تو سانپ کو ڈستے ہوئے دیکھنا دشمن کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر دلالت کرتا ہے مگر ڈسا نہیں ایسے ہاتھ پر لپٹا اور چھوٹ گیا اس کا مطلب یہ کہ دشمن آپ کے قریب ہوگا مگر تکلیف پہنچائے بغیر دور ہو جائے گا بہرحال دشمنی کرے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ سے وہ بہت دور ہو جائے گا اور دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا دشمنی دوبارہ کرنے کا امکان ضرور ہے تو دشمن سے حفاظت کا وظیفہ یہ آپ کیجئے اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مرید ہیں اتاری ہیں تو آپ امیر علیہ سنت کا جو عطا کردہ شجرا ہے شجرا قادریہ رضویہ اتاریہ یہ اپنے پاس رکھیں یہ حفاظت کا بہترین نسخہ ہے چاہے دشمنی کرنے والا انسان ہو یا چاہے دشمنی کرنے والا جن ہو یا چاہے دشمنی کرنے والا کوئی بھی ہو حاصل ہی کیوں نہ ہو شریر ہی کیوں نہ ہو شجرہ مبارکہ اپنے ساتھ رکھنے سے انشاءاللہ شاء اللہ دشمن دشمنی کرنے سے باز رہے گا اور آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا تو آپ شجرہ حاصل کر لیجئے اگر عرب شریف میں آپ کو بآسانی شجرہ مل جائے گا کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ستر سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے اور عرب عرب امارات اور عرب شریف خصوصاً مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ یہاں پر بھی الحمد دعوت اسلامی کا کام ہے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے مکتبۃ المدینہ کے بستے آپ کو ملیں گے ہفتہ وار اجتماع آپ کو ملیں گے تو جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں وہاں عموماً جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کے بستے بھی لگائے جاتے ہیں وہاں سے آپ بآسانی شجرا حاصل کر سکتے ہیں اور اگر کوئی اسلامی بھائی ایسے ملک میں ہے کہ جہاں اسے شجرا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 کا دیکھنا اچھا ہے سفید بکری کا گھر میں آنا اچھا ہے لیکن ان کا خواب ذرا مختلف ہے کہ بکری تو دیکھی مگر اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا آپ کے خواب کی تعبیر ذرا مختلف ہے وہ یہ کہ بکرے بکری مینڈھے یا کسی بھی اس قسم کے جو چوپائے جانور ہیں ان سے لڑائی کرنا ان کو پھینک دینا یہ قریب آئیں ان سے لڑنا یا ان کو اٹھا کر پھینک دینا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا سامنا کسی مضبوط اور سخت آدمی سے ہوگا کسی مضبوط اور سخت آدمی سے آپ کی لڑائی ہوگی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں ہے سو فیصد ہی نہیں ہے کہ آپ نے تعبیر سن لی تو اب سو فیصد ہی آپ کی کسی سے لڑائی ہو ایک تعبیر میں جو بات ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ لڑائی ہو سکتی ہے آپ بچنے کی کوشش کریں تو بہرحال تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کسی مضبوط شخص سے لڑائی ہوگی مگر جو خواب میں غالب رہا حقیقت میں بھی وہی غالب رہے گا چونکہ خواب میں آپ غالب رہے آپ نے بکری اٹھا کر پھینک دی مطلب یہ کہ حقیقت میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ آپ مضبوط اور سخت دشمن پر غالب رہیں گے اگر وہ بکری غالب رہتی تو پھر تعبیر یقیناً برعکس ہوتی مختلف ہوتی بہرحال آپ کا مضبوط اور سخت آدمی سے سامنا ہو سکتا ہے اور بالآخر آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یعنی وہ آپ کو تکلیف زیادہ نہیں پہنچا سکے گا آپ غالب آ جائیں گے مگر ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہر مسلمان کو لڑائی جھگڑے اور منازعات سے محفوظ فرمائے اور غصہ غصے پر صبر غصہ پینے کی توفیق یہ ہم سب کو نصیب فرمائے کیونکہ لڑائی کی جو بنیاد ہے وہ غصہ ہے امیر اہل سنت شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ غصے کا علاج اگر یہ آپ کے پاس ہو اسے پڑھ لیجیے ان شاء اللہ فائدہ ہوگا بلکہ صرف آپ ہی نہیں عبد المجید بھائی کے علاوہ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت سلسلہ دیکھ رہے ہیں ہر ایک وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ غصے کا علاج یہ پڑھنا ان شاء اللہ آپ کی طبیعت میں ایک اچھا انقلاب آئے گا اگر آپ پہلے آپ کے غصے کی عادت تھی غسیلا پن تھا ہر ایک کو جھاڑ دینا ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور ہر ایک کا آپ سے متنفر رہنا اگر ایسے معاملات ہیں تو یہ غصے کا علاج رسالہ آپ کی زندگی میں ایک بہترین تبدیلی لائے گا اسے پڑھیے اگر دستیاب نہیں ہوتا تو ویب سائٹ وزٹ کیجیے ان شاء اللہ آپ اس رسالے کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال سنا دیجیے سلو محمد جی میرا نام ہے واجد اور میں یو کے سے بات کر رہا ہوں اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جناب جس کی عمر تقریباً پانچ سال ہے وہ رات کو سوتے اکیلے تو نہ ہی وہ سوتا ہے اور سونے کے جب وہ سو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے مجھے یہ مار رہا ہے بوڑھی بوڑھی نظر آ رہی ہے ایسا کہتا ہے وہ اکیلا تو بالکل سوتے نہیں ہے واجد بھائی آپ نے یو کے سے کال کیا اور اپنے بیٹے کا شہزادے کا خواب بیان کیا ہے پانچ سال کا بچہ ہے ویسے علم تعبیر کے حوالے سے بچوں کے خواب کی تعبیر عموماً بیان نہیں کی جاتی کیونکہ بچہ نہ تو خواب پوری طرح سمجھتا ہے اور جو دیکھے اسے صحیح طور پر بیان بھی نہیں کرتا اور نہ ہی آپ نے کوئی خواب بیان کیا ہے بلکہ آپ نے اپنے بچے کی کیفیت بیان کی ہے کہ بچہ اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے مجھے وہ نظر آ رہا ہے تو تعبیر تو کوئی نہیں ہے لیکن اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں دیکھیں بچے کا خواب میں یا نیند میں ڈر جانا یہ بسا اوقات بیداری میں اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس کا اثر بھی نیند پر پڑتا ہے مثلا خواب میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو آپ حقیقی اس کی جو زندگی ہے جو جاگ کر گزرتی ہے ان اوقات پر غور کریں کہ ان اوقات میں مثلا اسکول جاتا ہے تو اسکول میں یا ٹیوشن میں یا گھر پر کوئی بچہ اس پر ظلم تو نہیں کرتا کوئی اسے مارتا تو نہیں ہے یا ماں باپ میں سے کوئی اس پر زیادتی تو نہیں کرتے یا گھر کے دیگر افراد کوئی اس پر زیادتی تو نہیں کرتے یا وہ کوئی سوال کرے اسے ڈانٹ دیتے ہیں ڈپٹ دیتے ہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے وہ خوف میں تو مبتلا نہیں رہتا کیونکہ جو بچہ خوف میں مبتلا رہے گا وہ خواب میں نیند میں اس کو ایسے مناظر نظر آئیں گے یہ ایک فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے یا جو بچہ اسکول میں اس کا ٹیچر یا کلاس فیلو یا دوسرے بچے اس پر ظلم کرتے ہوں گے یا اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہوں گے خواب میں اس کے ساتھ اس قسم کی کیفیت ہونا یہ ایک حقیقی عمل ہے اگر ایسا ہے آپ غور کر لیجئے اگر ایسا ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں اسکول میں جا کر ان کے اساتذہ سے ان کے ٹیچر سے ملیں اور اس بات کی تحقیق کیجئے کہ میرے بچے کے ساتھ آیا کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے والدین کا برتاؤ بھی اچھا ہے بہن بھائیوں کا برتاؤ بھی اچھا ہے اور اسکول کی فضا بھی بہت اچھی ہے اس کے باوجود بھی اگر یہ خواب آتا ہے تو بسا اوقات یہ جو جنات ہیں یہ بھی بچوں کو ڈراتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو اگر ایسا معاملہ ہے تو اس میں بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جہاں آپ کا بچہ سوتا ہے یا جہاں آپ لوگ سوتے ہیں وہاں اپنے سرہانے شجرہ قادریہ رضویہ تاریہ یہ اپنے سرانے رکھیں جب بچہ سو جائے تو اس کے سونے کے بعد اس کے قریب جا کر تین مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ وحد پوری سورہ مبارکہ پڑھ کر اس اس طرح پڑھیں کہ اس کے کان میں آواز پہنچ جائے ان شاء اللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا بہرحال یہ وظائف جو میں نے عرض اس کے علاوہ جو اصل بات ہے وہ وہی ہے کہ اس کی بیداری والی زندگی پر غور کر لیا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آیت الکرسی کا ورد کریں تو اگر کوئی جنات والا معاملہ ہوگا کوئی تنگ کر رہا ہوگا تو انشاءاللہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور ان اوراد کی برکت سے انشاءاللہ شاء دور ہو جائے گا پھر بھی اگر ایسا معاملہ رہے تو آپ جو مکتبۃ المدینہ مکتبۃ المدینہ سے شجرہ قادریہ رضویہ ملتا ہے اسے حاصل کر لیں پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہوتا تو تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ بچے کے ڈر جانے کا تعویذ لے لیجئے اور وہ تعویذ اپنے بچے کو پہنائیں ان شاء اللہ وہ ڈرنے سے محفوظ رہے گا اگر آپ کے قریب میں آپ کی پہنچ میں تعویذات تاریہ کا بستہ تعویذات تاریہ کا اسٹال نہیں ہے تو آپ ویب سائٹ پر اپنا مسئلہ اپنا پوسٹل ایڈریس یہ دے کر آپ تعویذات منگوا سکتے ہیں جی ہاں جو ویب سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اسے وزٹ کیجیے اور اسے وزٹ جب آپ کریں گے تو اس میں ایک آپشن ہوگا تعویزات تاریا کا اس پر آپ جائیں گے وہاں اپنا مسئلہ لکھیے اپنا نام بچے کا نام اور اس کی عمر اپنا پوسٹل ایڈریس یہ تمام چیزیں لکھ کر سبمٹ کر دیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو تعویذات تاریا فری آف کاسٹ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر پر بھجوا دیے جائیں گے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے یہ بھی بھجوا دیا جائے گا پینے کے تعویذات ہوں گے وہ بھی بھجوا دیے جائیں گے پہننے کا تعویذ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ شاء بھجوا دیا جائے گا یہ صرف واجد بھائی کے نہیں واجد بھائی کے لیے نہیں بلکہ ہر اسلامی بھائی ہر اسلامی بہن جو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہوں وہ ہمیں اس طریقے سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کر کر تعویذات منگوا سکتے ہیں یہ سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں ان شاء اللہ کرم ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی، محمد السلام ابو ظبی سے بات کر رہا ہوں جی اور میرا خواب یہ ہے کہ میں رات کو اکثر کھانا دیکھتا ہوں یعنی کھانا کھاتا ہوں یا کھانا بناتے دیکھتا ہوں زیادہ یہ میرا خواب ہے اسلام بھائی ابو ابوظہبی ماشاء اللہ آپ خواب میں کھانا بناتے ہیں کھانا دیکھتے ہیں تعبیر کیا عرض کروں ذہنی خیالات کی وجہ سے ایسا ہے سمجھ میں یہی آتا ہے کیونکہ جو چیز آدمی زیادہ سوچتا ہے وہ خواب میں اسے نظر آتی ہے ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے خواب میں سرکار علیہ صلاۃ السلام کی زیارت کرنی ہے کوئی وظیفہ بتائیے پیر صاحب نے کہا کہ آپ ڈبل بارہ گھنٹے پانی نہیں پیجیے گا پانی پینا بند کر دیں پھر بتائیے گا کہ خواب میں کیا دیکھا اگلے روز آ کر مرید نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ پانی پانی ہے ہر طرف پانی ہے تو پیر صاحب کہنے لگے کہ جس چیز کی تڑپ تھی اور جس چیز کو تم نے بہت زیادہ سوچا وہ چیز تمہیں خواب میں نظر آ گئی پانی نہیں پیا چوبیس گھنٹے تک ڈبل بارہ گھنٹے پانی نہیں پیا تو خواب میں پانی ہی پانی دیکھا اگر ہر وقت سرکار علیہ السلاۃ والسلام کا خیال ذہن پر غالب رہے مدینے کی یاد ہر وقت دل تڑپاتی رہے تو خواب میں مدینہ اور آقا علیہ السلاۃ والسلام کی زیارت بھی ہو جائے گی تو یوں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ یا تو کھانا کھائے بنا سو جاتے ہوں گے یا کھانے کے شوقین ہوں گے زیادہ سوچتے ہوں گے تو اس وجہ سے یہ خواب آیا وغیرہ اس کی تعبیر بظاہر معلوم نہیں ہو رہی یہ دعا کر لیں کہ یا اللہ اگر اس کی تعبیر اچھی ہو تو میرے حق میں اگر تعبیر اچھی ہے تو ظاہر فرما دے اور اگر بری ہے تو مجھے مجھے اس سے محفوظ فرما اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اگلی کال سنائیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میرا نام زکری ہے میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں مجھے خواب کی تبدیل کے سلسلے میں میں نے آپ تقریباً دو دن پہلے مجھے خواب آئی تھی جیسے میں آ رہا تھا تو روڈ کے اوپر جو ہے نا میں نے دیکھا کہ تین میتیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھ ہل رہے ہیں آنکھیں ان کی جو ہے نا وہ ہل رہی ہیں ہاتھ ہل رہے ہیں لیکن وہ ایک جیسے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے ان میں سے دو کی شکل ایک جیسی تھی اور ایک کی علیحدہ تین میتیں پڑی ہیں عرب شریف سے آپ نے ہمیں کال کیا کہتے ہیں تین میتیں پڑی ہیں دو کی شکل ایک جیسی ہے ہاتھ ہل رہے ہیں اور عجیب و غریب خواب ہے اس خواب کو کیا کہیں نامکمل خواب بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ شیطان کی طرف سے جی ہاں ہر خواب من جانب اللہ ہو یہ ضروری نہیں ہے بعض خواب من جانب شیطان یعنی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور شیطان اس لیے تنگ کرتا ہے کیونکہ وہ انسان کا کھلا دشمن ہے کبھی دشمنی ایسے کرتا ہے کہ نماز میں خلل ڈالے گا کبھی دشمنی ایسے کرتا ہے کہ زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں پیدا کر دیتا ہے لڑائیاں کروا دیتا ہے دو آدمیوں کو جدا کر دیتا ہے کبھی دشمنی ایسے ظاہر کرتا ہے کہ خواب میں آ کر اسے برے برے مناظر دکھاتا ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر اپسٹ ہو جائے تو یہ انہی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 والد صاحب کی قوم میں زیارت کی جن کا انتقال ہوئے کم و بیش دس سے گیارہ سال ہو چکے اور خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد صاحب ایئرپورٹ کی طرف سے آ رہے اور کسی جگہ پر مجھ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کسی سواری کے بارے میں کہا کہ تم نے میرے لیے پہلا گاڑی لے کے رکھی ہے یا نہیں میں نے یہ کہا کہ میرے والد صاحب کو ایک گاڑی تو ہے اپنے پاس انہوں نے کہا نہیں مجھے ایک اور گاڑی چاہیے تو اس بارے میں مجھے سوال پوچھنا تھا شعیب بھائی انڈیا سے آپ نے کال کی اور اپنے والد مرحوم کو اپنے خواب میں دیکھا اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے دیکھیں خواب میں کسی مرحوم کا آنا اور کسی چیز کو طلب کرنا چاہے گاڑی طلب کرے یا کھانا مانگے یا لباس یا کوئی بھی چیز اگر مرحوم مانگتا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ جس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے عالم برزخ میں اسے مادی اشیاء فائدہ نہیں پہنچا سکتی گاڑی لباس کپڑے کھانا پینا یہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور یہ چیز وہ مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز طلب کر رہا ہے جو شے اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور عالم برزخ میں ثواب کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی یعنی مادی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی کتاب یا قلم یا گاڑی یا کھانا پینا یہ اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا اسے کیا فائدہ دے گا کہ آپ قرآن پڑھ کر اسے اصال ثواب کریں یا مسلمانوں کو کھانا کھلا کر اسے اصال ثواب کریں یا آپ مدنی قافلے میں سفر کر کر اسے اصال ثواب کریں یا نیکی کی دعوت دے کر وہ آپ اصال ثواب کریں اچھی اچھی نیتیں کر کر ان کا اصال ثواب کریں یہ چیزیں مرحوم کو فائدہ دے سکتی ہیں تو مرحوم نے مانگا مطلب یہ کہ کسی نہ کسی چیز کی اسے حاجت ہے اور وہ کیا چیز ہے نیکیاں ثواب تو آپ اپنے والد کے لیے ثواب کیجئے اس خواب میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اپنے والد کے لیے سال ثواب کیجیے ان شاء اللہ کرم ہوگا اگلی کال سنائیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی علام کی بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے جی، میں نے دو تین دن پہلے خواب دیکھا تھا کہ جیسے میں کسی جگہ پہ گیا ہوں جہاں پردے لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مزار شریف ہے جس سے گیئرنگ چارہ چڑی ہوئی ہے اور دو تین مزار اور بھی ہیں تو میں وہاں گیا پہنچا سوچا کہ میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں تو میں نے مزار سے ہاتھ چھو تو کسی کا مزار مبارک ہے تو ڈر میں نے وہاں ہاتھ لگایا دعا وغیرہ کی دوبارہ وہاں سے میں آیا تو اس کی حضرت کیا خواب ثابت ہو سکتی ہے آصف علی بھائی ابو ظہبی عرب امارات کا شہر ہے دیکھیں آپ پہلے اول تو آپ مزار کو نہیں پہچان سکے یعنی آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شاید میں یہاں آیا ہوں مزار پر چادر چڑھی ہوئی ہے مگر بالآخر آپ کو کسی نے کہا یا کسی طرح آپ کو پتا چلا کہ یہ آپ علیہ السلاۃ والسلام کا مزار مبارک ہے تو اگر واقعی وہ آقا علیہ السلاۃ والسلام کا مزار مبارک ہے یعنی خواب میں آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ آقا علیہ سلاۃ السلام کا پیارے حبیب علیہ سلاۃ السلام کا مزار پر انوار ہے تو آقا علیہ سلاۃ السلام کی قبر کی یا مزار کی زیارت کرنے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حقیقت میں روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے گا ایک اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو قیامت کے دن آقا علیہ سلاۃ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا کیونکہ حدیث پاک ہے منظارا قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس اس نے پر میری شفاعت لازم ہے اس پر میری شفاعت واجب ہے وہ میری شفاعت کا حقدار ہو گیا تو آپ نے قبر کی زیارت کی مزار کی زیارت کی تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو آقا علیہ السلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی ساتھ آپ نے یہ بیان کیا کہ میں ڈر رہا ہوں اور میں نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ہاتھ لگایا اور دعا کی اور پھر آ گیا تو حقیقت میں جب آپ کی مزار پر حاضری ہو چاہے آقا علیہ سلاۃ السلام کا مزار ہے یا کسی بھی ولی کے مزار پر حاضری ہو تو حاضری کے آداب یہ آپ ملحوظ خاطر رکھیے صرف آپ ہی نہیں بلکہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین اس وقت سن رہے ہیں ہر ایک کے لیے یہ مدنی پھول ہے کہ مزار پر حاضر ہونے کا ادب یہ ہے کہ صاحب مزار کی مزار سے یعنی قبر سے چار ہاتھ دور کھڑے ہوں اعلیٰ حضرت نے یہ طریقہ کار ہمیں عطا کیا ہے چار ہاتھ دور کھڑے ہوں اور دور کھڑے ہو کر پھر فاتحہ خوانی وغیرہ کریں درود و سلام پڑھیں قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں پھر وہیں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں اور صاحب مزار کو وسیلہ بنائیے ان شاء اللہ کرم ہوگا مزار کو ہاتھ لگانا گناہ نہیں ہے مگر بے ادبی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اتنی مبارک جگہ کو ہاتھ لگائیں اس لیے ہاتھ نہیں لگانے چاہیے اور چومنا بھی مناسب یوں معلوم نہیں ہوتا کہ اگر مزار کی دیوار عموماً نیچے ہوتی ہے چومنے کے لیے جھکیں گے تو دیکھنے والوں کو سجدہ معلوم ہوگا لہذا چومنا بھی نہیں چاہیے بلکہ دور کھڑے ہو کر جو طریقہ کار بیان کیا اس طریقے سے حاضری دیں تو انشاءاللہ ادب بھی ملحوظ خاطر رہے گا اور ہماری مراد بھی انشاءاللہ پوری ہوگی اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا بیان کیا گیا علی علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد جی میں عبد الطیف انڈیا سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میں ہمارے بہن کو جو ہے نا ہمیشہ خواب پڑتا جو مرے سے مردوں کے خوابوں میں جنازہ لے گئے سو قبرستان کے یہ سب خواب پڑتے اور ان کو بیت الخلا میں کوئی بیٹھے جیسا رونے کے یہ ایسی خواب پڑتے رہتے ان کو اس کا ذرا اس کا حل بتلائیے مسئلہ عبد الطیف بھائی حیدرآباد انڈیا آپ نے اپنی ہمشیرہ کا اپنی بہن کا خواب بیان کیا ہے قبرستان نظر آتے ہیں اور بیت الخلاء میں کوئی بیٹھا ہوا روتا ہوا نظر آتا ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کی تو یہ ڈراؤنے مطلب برے خواب ہیں اچھے خواب نہیں ہیں ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق بھی نہیں ہے خواب بھی مناسب نہیں ہے تو اگر اس قسم کے خواب آتے ہوں تو اپنے ہمشیرہ سے کہیے اگر وہ دیکھ رہی ہوں تو وہ اس پر عمل کریں کہ اکیس مرتبہ سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو یہ سونے سے پہلے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شاء اس قسم کے خواب نہیں آئیں گے اس قسم کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی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 ایک ہفتہ انتظار کرو دیکھیں اپنے آپ کو کسی مزار پر دیکھنا یہ تو اچھا ہے مگر صاحب مزار یا کوئی بھی بزرگ خواب میں اگر مارے سر پر مارے یا کمر پر مارے یا تھپڑ مارے تو بزرگ عموماً ایسا معاملہ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی برائی سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں کسی گناہ سے آپ کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے آپ سے کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات پر غور کر لیجئے کہ کہیں کسی برے فعل میں کسی غلط کام میں مبتلا تو نہیں مسلمان سے بدگمانی کرنا ناجائز ہے کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بدگمانی نہیں کر سکتا حسن زند رکھنا ضروری ہے مگر میں ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کسی نے بھی یہ خواب دیکھا ہو تو وہ اپنے آپ پر غور کر لے کیونکہ ایسے خواب عموماً تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں کہ رک جاؤ اس کام سے باز آ جاؤ یہ مت کرو کوئی بھی کام مثلا نماز قضا کرنا کسی مسلمان کا دل دکھانا یا داڑھی منڈانا یا جھوٹ بولنا یا فریب کرنا دھوکہ دینا رشوت سود کے معاملات وغیرہ کرنا یہ سب چونکہ گناہ کبیرہ ہے تو اگر اس قسم کا یہ معاملہ ہو یا بدنگاہی عورتوں کے قریب ہونا یا ایسا کوئی معاملہ ہے کوئی بھی گناہ ہے تو اس سے توبہ کر لینی چاہیے ہر مسلمان کو خصوصاً آپ کے خواب میں یہ تنبیہ ہے کہ اگر کوئی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 میسج ہے آپ کی کال جو ہے امجد بھائی عرب شریف سے سب سے ہمارے سلسلے کی تو آخری کال ہے مگر آپ کے خواب کے بارے میں میں نے سب سے پہلے جب سلسلہ شروع ہوا اسی وقت کچھ عرض کیا دوبارہ دہرا دیتا ہوں وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ بیچ بیچ میں اسلامی بھائی اس سلسلے میں شامل ہوئے ہوں ان کا خواب کہتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں خواب دیکھتا ہوں بھول جاتا ہوں کچھ عرصے کے بعد ایک چیز جب حقیقت میں سامنے آتی ہے پھر لگتا ہے یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا یہ چیز تو میں پہلے دیکھ چکا ہوں یہ کام تو میں پہلے خواب میں کر چکا ہوں ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیں دو باتیں ایک تو یہ کہ آپ کو خواب دکھایا گیا دوسرا یہ خواب بھلا دیا گیا پھر آپ نے اسی چیز کو حقیقت میں دیکھا خواب اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان بندے کو اس لیے دکھاتا ہے کہ کوئی آنے والا معاملہ ہے اس پر آگاہ کرنے کے لیے خواب دکھا دیتا ہے مثلا ایک شخص کی شادی ہونے والی ہے اسے نہیں پتا شادی کہاں ہوگی مگر اسے خواب میں دکھا دیا کہ تمہاری شادی فلاں گھر میں ہوگی ایک شخص کوئی گاڑی خریدنے والا ہے اسے نہیں پتا کون سی گاڑی خریدے گا مگر خواب میں آ گیا کہ اس فلاں گاڑی اس نے خریدی ہے اب خواب دیکھنے کے بعد وہ بھول گیا اس عورت کی صورت بھول گیا وہ گھر بھول گیا وہ گاڑی بھول گیا اب مہینے سال دو سال پانچ سال کے بعد اس نے جب عورت کو دیکھا اور جس گھر میں شادی ہوئی اس گھر کو دیکھا اب اسے یاد آیا وہ ہو یہ تو میں نے بہت پہلے خواب میں یہ چیز تو میں دیکھ چکا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا مگر بھلا دیا دکھایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے معاملے پر اپنے بندے کو آگاہ فرماتا ہے مگر بھول اس لیے جاتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے خواب بھلا دیے جاتے ہیں ان نسیان من العصیان نسیان کہتے ہیں بھولنے کو اور عصیان کہتے ہیں گناہوں کو ان نسیان و العصیان یعنی بھولنا گناہوں کی وجہ سے ہے گناہوں کی وجہ سے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے خواب بھی بھلا دیے جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے بہت اچھی اچھی خبریں انسان کے ذہن سے محف کر دی جاتی ہیں مٹا دی جاتی ہیں تو آپ کا بھی ایک یہی معاملہ ہے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں مگر بھلا دیا جاتا ہے غور کر لیں گناہوں کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے اور برائیوں سے بچ کر دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال جو میں نے گاڑی کی اور وہ شادی کی مثال دی وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ خواب دکھایا گیا آپ کو بتانے کے لیے مگر بلا دیا گیا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اگر گناہ نہ ہوتے تو آپ کو وہ خواب یاد رہتا ایک خوشی ایک فرحت حاصل ہوتی پھر حقیقت میں آپ کے سامنے آتا تو بہت زیادہ فرحت حاصل ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر خصوصی اپنا کرم فرمائے دعوت اسلامی کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے مدنی چینل ہر دم دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا سلسلہ اپنا خواب اس سلسلے کے لیے ریکارڈ کروا دیں تو اپنا خواب اس نمبر پر آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں یہ جو نمبر ہے اس وقت آپ اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اس نمبر پر آپ اپنا خواب ریکارڈ کروا دیں انٹرنیشنل نمبر ہے چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہے آپ یہ اپنا خواب ریکارڈ کروا دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مجھے میرے خواب کی تعبیر حاصل ہو جائے اور سلسلے میں میرا خواب شامل نہ ہو تو آپ ہمیں ای میل کر دیجیے ان شاء اللہ خواب کی تعمیر بذریعہ ای میل آپ کو فارورڈ کر دی جائے گی آپ کو رپلائی آ جائے گا دو چار روز ہفتے کے اندر ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہے خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگتا ہے خواب کی تعبیر کے بارے میں آپ کے کیا مشورے ہیں کیا ریمارکس ہیں کیا تاثرات ہیں کیا فیڈ بیکس ہیں فیڈ بیک کے لیے بھی آپ کے سامنے ایڈریس موجود ہیں یہ نوٹ کر لیجئے اور اپنے مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں ان شاء اللہ زبل آپ کے ہی مشورے مفید ثابت ہوں گے اور مدنی چینل کے سلسلوں میں مزید بہتری آئے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہنے اور مدنی چینل کے لیے اپنا قربان کرنے اپنا مال اپنی جان اپنا وقت قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ وہ چینل ہے کہ جو دین کو پھیلا رہا ہے یہ وہ چینل ہے جو گھر گھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہا ہے تو آپ اس کی دعوت کو عام کیجیے جو آپ کے دوست احباب ہیں آپ کے ہلکا احباب ہیں انہیں دعوت دیجیے کہ مدنی چینل دیکھیں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے اس جملے سے مدنی چینل کسی شخص نے آن کیا کوئی بات پسند آئی وہ راہ راس پر آ گیا نیک ہو گیا تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو بھی اس کا فائدہ اور اس کا ثواب ضرور حاصل ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی